حضرت تاشا نے کہا تھا کلو کے بارے میں رات دن قرآن پڑھتے تھے ظاہر کا عربی ان کی زبان تھی تب بھی حضرت تاشا نے کہا کہ ادا کا کرو وہ ہم لم جا نے قرآن کو پڑھا کو سمجھا نہیں اس زمانے میں جبکہ ان لوگوں کی بات ہے جو عربی زبان جانتے تھے ان کی مدر ٹنگ عربی زبان تھی ان کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا وہ تلاوت کرتے تھے بس غور فکر نہیں کرتے تھے اس کی گڑھائی بھی نہیں جاتے تھے اس کی میننگ کو دریافت نہیں کرتے تھے فرمایا کہ ادائے کا کرو اوم لب یا کرو ان لوگوں نے قرآن کا پڑھا مگر کو سمجھا نہیں